اسی کو بیان کرتا ہے اسی تعالیٰ فرماتے تھے جس طرح ماں کے دودھ سے بچہ صحت پاتا ہے اور بچے کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیسے صحت مند ہو گیا بڑا کیسے ہو گیا اسی طرح شیخ کا بیان اور اس کی باتیں مرید کے لیے اس کے دودھ ثابت ہوتی اس کی پرورش اس سے ہوتی یاد رہے نہ رہے کہتے یاد نہیں رہتا اچھا، رحمت نے پوچھا یاد نہیں رہتا ایک ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا کھانے میں دیکھ میں یہ بتاؤں کوئی بتا سکتا ہے پہلے دن میں کیا نہیں بتا سکتے لیکن کیا وہ خون میں شامل نہیں اس کی طاقت خون میں شامل ہے اسی طرح جو ہم سنتے ہیں اگر عمل کرنے کا شوق ذوق ہے تو انشاءاللہ ہمارا عمل بھی بڑھتا رہے گا علم بھی بڑھتا رہے گا یہ جب پتا چلے گا یہ جب پتا چلے گا کہ ایسا کیا ہے کہ خود کھلے گا صاحب تاثیر ہو جانے کے بعد خود کھلے گا صاحب تاثیر ہو جانے کے بعد صحبتوں کا کیا اثر ہے یہ ابھی مت پوچھیے خود کھلے گا صاحب تاثیر ہو جانے کے بعد صحبتوں کا کیا اثر ہے یہ ابھی مت پوچھیے کیسی بندش آنکھ پر ہے یہ ابھی مت پوچھیے کس لیے نیچی نظر ہے یہ ابھی مت پوچھیے اصل آنکھیں تو کھلے گی قبر میں جانے کے بعد اصل آنکھیں تو کھلے گی قبر میں جانے کے بعد کون اصلی سیدھا ور ہے یہ ابھی مت پوچھیے یہ سیدھا ور نہیں ہے جن کو یہاں سے آگے نظر ہی نہیں آتا یہ نابینا ہے بیچارے نابینا ہے بقول اقبال عظیم کے مجھے ملال نہیں اپنی بے نگاہی کا بد نگاہی نہیں بے نگاہی بد نگاہی تو بری نگاہی بے نگاہی نابینا تھی مجھے ملال نہیں اپنی بے نگاہی کا جو دیدہ ور ہیں انہیں بھی نظر نہیں آتی دیدہ ور نہیں ہیں یہ اندھے ہیں جن کو آخرت نظر نہیں آتی یہ عالمون ظاہر من الحیات الدنیا وہم عن الاخرت ہم غافلون یورپ سے آکے حضرت میر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یورپ ہم نے دیکھا لیکن سب دنیا کے چکر میں لگے ہوئے دنیا کو خوب انہوں نے سجا دیا بنا لیا خوب ایسا سجایا ایسا اس کی سہولیات کو فراہم کیا صفائی ستھرائی ساری چیزیں لیکن دل میں ناپاکی دل میں کفر کا اندھیرا تیرا ہے نئی روشنی منہ کالا خاجا صاحب ہے میرا شیر ہے تیرا ہے نئی روشنی منہ کالا دلوں میں اندھیرا ہے باہر ہو جانا تیرا نئی روشنی منہ کالا دلوں میں اندھیرا ہے باہر ہو جانا سب باہر کے اجالے ہیں تصویر و ماہ مبارک تمہیں ہاں، مگر ہاں، ہاں، تصویر مبارک تمہیں مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں تسخیر مہر و ماہ مبارک تمہیں مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں دل کو اجالا کرنا ہے دل کو مجلا کرنا ہے حکیم امت کو لکھا نوجوان نے آپ کی صحبتوں سے تبدیلی تو آ رہی ہے لیکن جب سفید لباس پہنتا ہوں دیکھیے اللہ والوں کو بتانے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے جب سفید لباس پہن کے میں ٹوپی بھی پہنتا ہوں پانچا بھی اوپر تو ایک کی کیفیت ہو جاتی ہے اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہوں کیا علاج فرمایا کہ یہ تصور کرو کہ ظاہر تو اللہ تعالیٰ نے سفید کر دیا باطن ابھی تک کالا ہے باطن بھی سفید کر دیا ظاہر تو سفید کر دیا اللہ ہمارے باطن کو بھی ایسے سفید کر دیجیے لوگ دیکھ کر ہمیں اچھا سمجھتے آپ ہمیں واقعی اچھا بنا دیجیے یہ تو ابھی لوگ دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اندر کی حالت کیسی ہے پھر ہم کیسے خوشیاں منانے لگے اور کبر اور عجب میں مبتلا ہو جائیں اللہ والے اپنی حالت پہ ہر وقت نظر رکھتے ہر وقت نظر رکھتے بندے نے کہ دل میں غیروں کا گزر یہ کیسے ممکن ہے ایسا دل میں غیروں کا گزر یہ کیسے ممکن ہے اثر دل زہ قسمت کے اہل دل کی نگرانی میں دل زہ قسمت کے اہل دل کی نگرانی میں ڈاکٹر کی نگرانی میں رکھتے ہیں نا مریض کو کیوں نہیں لے جاتے ہیں لے جا آپ جا رہے ہیں جاؤ اپنی ذمہ داری پہ جانا مرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں وہ کہتا بھی آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا نہیں نہیں بہت ضروری ہماری جاب ہے جاب کا مسئلہ ہو جائے گا جاب کا مسئلہ ہو جائے گا جان نہیں رہے گی جاب کہاں سے کرو ابھی ایڈمٹ رہو ڈاکٹر کہتا ہے تو تو تو تو ایک ایڈمٹ ہو ہو جاتے ہیں ہیں نہیں نہیں دیکھتے کہ جاب جاب چھوٹ چھوٹ چھوٹ جائے جائے جائے ابھی میں میں ہمارے ہمارے دوست کا ایکسیڈنٹ گیا رشتے دار نے کہا وہاں بتا بتا دیا دیا بھی بھی ہے ہے ہے اور اگر اگر گئی کیا جان سے بڑھ کے ظاہر اور نوکری چلی بھی گئی تو جان سے بڑھ کر نہیں لیکن یہاں ہم اگر کہتے ہیں حضرت والا فرماتے اللہ والے کہتے ہیں کہ تھوڑا وقت اللہ والوں کو دے دو ان کے کے پاس رہ ایک چلہ اللہ والوں کے پاس بھی دو اور فرماتے ایک چلہ قرآن کریم کی صحت کے لیے بھی دو اما ابا دادا دادا دادی سے جو پڑھا تھا بس وہی پڑھے چلے جا رہے ہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے لیکن اس کی ضروری کہ چھٹی لے آپ رات میں صبح میں کسی وقت کسی خالی صاحب سے پڑھ لے قرآن صحیح کر لیں لیکن اپنی اصلاح کے لیے تھوڑا وقت نکالنا پڑے چالیس دن کم از کم کیونکہ چالیس دن میں حالات متغیر ہو جاتے ہیں اگر آدمی مستقل مزاجی سے رہے مستقل مزاجی سے چالیس دن کے بعد بھی اس لیے چالیس دن میں دیکھیے اولا سے چالیس دن نماز پڑھے دو پروانے ملتے ہیں دو سے بری اور نفاق سے بری کیوں کیونکہ چالیس دن کے بعد وہ عادی ہو جاتا ہے پھر وہ اس اس کو چھوڑنے پر کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ان کی آنے کا لگا رہتا ہے دھیان پھر الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہتے آزان ہوتی ہے الارم بچتا ہے کچھ پتا نہیں چلتا جیسے بے ہوش پڑے ہوتے ہیں صبح پیپر ہو تو رات پر نیند نہیں آتی پیپر ہو تو رات پر نیند نہیں آتی سفر ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے بار بار اور نماز ہو تو کہتے ہیں صاحب کیا آنکھ نہیں کھلتی کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں جواب شکوا میں ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے تو بھی کہہ دو ہم بھی کہہ رہے تو بھی کہہ دو کہ مولا پالنے والا بلا رہا ہے اور کہہ رہے ہمیں نیند آ رہی ایک طرف شیطان مساج کرتا ہے اس وقت مساج سینٹر ہے آج کل میں مساج کرتا ہے اور ایک طرف رحمان بلاتا ہے ایک طرف شیطان ایک طرف رحمان درمیان میں عبد الرحمان اب اس کا امتحان کہ یہ یہ پکا مسلمان ہے یا نافرمان ہے اگر یہ پکا مسلمان ہے اٹھ کے بیٹھ جائے گا سردی کو ادھر ادھر کرے گا گرم پانی وضو کرنا جائز ہے گیزر لگانا بھی جائز ہے اگر کوئی اس لیے گیزر لگائے تو گیزر لگانا بھی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے راستے میں آئے گا کہ اس سے وضو کریں گے آسانی ہو جائے گی یو پی ایس اس لیے لگائے تاکہ نیند میں خلل نہ آئے وہ یو پی ایس بھی دین بن جائے گا انشاءاللہ نیت کی بات ہے اگر نیت درست کر لیں یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں رات میں بار بار اٹھنا پڑتا ہے لوڈ شیڈنگ لہٰذا یو پی ایس لگا لینا ایسا لگائیں گے آپ کی سہولت کے لیے ایک بزرگ آئے اپنے مرید کے گھر علیہ السلام کو صحابی لے کر گئے ہم نے پڑھا مولا منظور نعمانی نے معروف الحدیث میں لکھا ہے کہ لے کر گئے اور دعوت کی آپ نے نیا گھر تھا ان کا دعوت کی آپ علیہ السلام نے ایک طرف کو دو نفلیں پڑھی پھر بعد میں دعوت بھی کی تو یہ بھی طریقہ ہے وہ لے گیا وہ مریض اور جو ہے مفتی عبد الرحم صاحب سکھروی نے باقاعدہ اس پہ ایک رسالہ لکھا ہے مروجہ قرآن خانی کا حکم جمع ہو کے صحابہ اکرام قرآن خانی نہیں کرتے تھے قرآن پڑھنا بہت اچھا عمل ہے لیکن اس طرح جمع ہو کے جو ہے اس کی دعوت دینا اور اس کے بعد پھر مٹھائی بھی ضروری ہے کھانا ہو مٹھائی ہو اور تیجے میں ہے قرآن خانی چالیسویں میں اس طرح صحابہ کرام نہیں کیا کرتے جس کو جب موقع ملا وہ کر دیا یہ ہے قرآن خانی کا طریقہ گھر لیا گئے اس میں سورہ یاسین پڑھیں خود جا کر کسی نیک آدمی کو لے جا کے دکھا دیں دو نفل پڑھ لیں یہ طریقہ تو وہ بزرگ بھی گئے اسی طرح اور جا کے پوچھا یہ روشن دان کس لیے آپ نے بنایا ہے کھولا ہے کہا کہ اس لیے تاکہ ہوا ہے روشن دان کہا کہ اگر یہ نیت کرتا کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہوا مفت میں آتی اب حج کرنے جا رہے ہیں یہ نیت ہے کہ ہوائی جہاز میں کبھی نہیں بیٹھے چلو ہوائی جہاز میں بیٹھے بتائیے پانی کے جہاز میں نہیں بیٹھے چلو بہت پانی دیکھیں گے سمندر دیکھیں گے نیت اپنی ہم درست کر گھر سے مسجد جاتے ہیں نیت درست کر کہ ہم جا رہے ہیں مسجد نماز پڑھنے کے لیے یہ نہیں کہ جا رہے ہیں بازار دکان مسجد بھی وہی ہے نماز پڑھتے ہوئے آ جائیں گے نہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہ چیز لیتے ہوئے آ جائیں گے درجے میں اب اب ہر قدم پہ ایک نیکی ملے گی ورنہ نہیں نیت اگر بازار جانے کی ہوگی تو نیکی نہیں ملے گی تو یہ آدمی جب پوچھتا رہتا ہے بڑوں سے نیتوں کو بھی درست کرتا ہے حالات کو بھی درست کرتا ہے جب آدمی چلتا ہے پھر اس کے سامنے بے شمار حالات ایسے آتے ہیں جس میں وہ برا ظاہر پریشان ہوتا ہے جیسا کہ محمد کو لکھا کہ جب سے آپ کے کہنے پر لمبا کرتا پہنا ہے اونچی شلوار کی ہے نیچی داڑھی کی ہے لمبا کرتا اونچی شلوار نیچی داڑھی یہی گیٹ اپ سیٹ اپ ہے سنت کا گیٹ اپ سیٹ اپ اپنانا چاہیے احب سنت جو میری سنت سے محبت کرتا ہے فقط احب بنی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے سوچا یہ دعوے بیکار ہیں جو سنت سے محبت نہیں کرتا وہ آپ علیہ السلام السلام سے واقعی محبت نہیں کرتا صرف محبت کے دعوے جو مجھ سے اس میری سنت سے محبت کرتا ہے حقیقت اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں داخل کروں گا شفاعت کروں گا یعنی تو لکھا کہ جب سے اونچی شلوار نیچی نیچی داڑھی ہوئی ہے لوگ ہنس رہے ہیں فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو تمہیں قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا لوگوں کو ہنسنے سے لوگ تو ہنستے رہیں گے چھٹیاں رکھ لیں گے تو بھی لوگ ہنسیں گے نماز جمعے کی نہیں پڑھیں گے تو بھی لوگ ہنسیں گے کیسا یہ کیسا بد وقت ہے جمعے کی نماز نہیں پڑھتا اور اللہ والے بنیں گے تو بھی دو چار وہ ہنسنے والے کون ہوں گے کیا وہ عقل مند لوگ ہوں گے ہنسنے والے اس زمانے میں ہنسنے والے اتبا شہبہ تھے آج ہے کوئی ان کا عزت سے نام لینے والا سب جہنم کی آگ میں جل رہے ہنس رہے تھے آپ کے آپ کے حضور علیہ السلام السلام کے گلے پہ بندا ڈال کر اور آپ آپ کو کو زخ پہنچا کر ہنستے تھے یہ لوگ آج کہاں ہیں وہ ہنسنے والے اردو علیہ السلام کی کشتی بنانے پہ ہنسنے والے کہاں ہیں جو یوں آنکھ مارتے ہوئے چلے جاتے تھے دیکھا یہ بڑے کے ساتھ یہ نبی جو ہے یہ غریب لوگوں کے ساتھ رہ رہے تھے بڑے ہی بن گئے اور ان کے ساتھ رہنے والے بھی بڑے بنے کشتی بنا رہے ہیں رہے ٹوکرے ہم نہیں کہتے تم ان کے ساتھ مت رہو تم بھی بڑے ہی بن جاؤ اب کون بچا وہی اس بیاسی آدمی کے بچے باقی ہوتے کھا رہے تھے اس طوفان میں اور اس کا علاقہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کی گناہوں کا ایک طوفان ہے برادر کشتی بابا نشی اے میرے بھائی اپنے بابا کی کشتی میں بیٹھ جاؤ کسی اللہ والے کی کشتی میں بیٹھ جاؤ وہی پیدا طریقت کے جسد میں روح ہوتی ہے جہاں پر دوستوں اپنی انا مجروح ہوتی ہے جہاں پر دوستوں اپنی آنا آنا مجبور نہیں ہوتی کسی سے مرید ہونے میں کسی سے پوچھنے میں آنا مجبور ہوتی ہے لیکن پان والے سے راستہ پوچھتے ہوئے آنا مجبور نہیں ہوتی گاڑی والے کیوں نہیں ہوتی وہ ایک عام عام عادت ہے وہاں بھی تو شرم آنی چاہیے کہ اپنے سے کم درجے پان والے سے جو ہے وہ راستہ پوچھنے کیوں پوچھتے بلا وجہ پیٹرول فیول ضائع نہ ہو یہاں بھی راستہ پوچھنا چاہیے لیکن انا کو مجروب انا کو جو فنا کرتا ہے جو انا کو فنا کرتا ہے پھر وہ اولیاء اللہ بنا کرتا ہے جو انا کو فنا کرتا ہے تو جہاں پر دوستوں اپنی انا مجروح ہوتی ہے وہیں پیدا طریقت کے جسد میں روح ہوتی ہے وہی محفوظ رہتے ہیں جو آ جاتے ہیں کشتی میں کہ اہل اللہ کی کشتی مثال نوح ہوتی ہے اتنا مشکل خافیہ ہے حضرت والا خوش ہو گیا کہ اہل اللہ کی کشتی مثال نوح ہوتی ہے نوح روح اور مجروح اس کے لیے جو ہے محنت ہوتی ہے یہ اشار ایسے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے سب محنت محنت کیا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے تو یہ عرض کر رہا ہوں جو میں نے حدیث شریف پڑھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عجیب اس کی تشریحات ایک ہے خزائن قرآن اور ایک ہے خزائن حدیث دونوں کتابوں کو رکھنا چاہیے اور خاص طور سے اہل علم کو جو سناتے ہیں ان کو بھی کیونکہ قرآن و حدیث کے علوم کو حضرت والا کے ایک جگہ جمع کر دیا گیا خزائن قرآن کے نام سے خزائن حدیث کے نام سے خزائن حدیث حدیث میں ہے قرآن میں قرآن ہے لہٰذا اس نے فرمایا کہ ایک جذب ہے نا اللہ حضرت والا بارہ جذب کے بارے میں فرماتے تھے اللہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جذب فرما لیتے تو دعا کرنی چاہیے اللہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ جلد فرما لیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ جلد کی نعمت دینا چاہتے ہیں جبھی تو بتایا اللہ فرماتے تھے اگر بابا کو کوئی چیز چھپانی ہو ٹوپی وغیرہ نہ دینی ہو چپکے سے لا کے کہیں رکھ دیتے ہیں اور اگر دینا ہو تو پھر جان کے جیب اچھالتے ہیں تاکہ بچے آئیں اور مانگے ربا کو بھی دینا ہے جبھی تو اعلان کر ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا پیارا بنا لیتا ہے اللہ یشا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا پیارا بنا لیتا ہے تو جب اجتبا کیا ہے جب سے مطلب جذب ہے کھینچنا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو مقناطیس کا خالق ہے مقناطیس کا خالق ہے ٹھنڈی رکھے مقناطیس کے آگے اس کو کھینچنے لگے گا جو مقناطیس کا خالق ہے وہ کتنا جازب ہوگا وہ کتنا ہوگا تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان فی ایام تحریکم نفحات تمہارے رب کی طرف سے بعض ایام میں بعض زمانوں میں ہوا چلتی ہے نفحات فتعرضو لہو تم اس کو تلاش کرو اس کو تلاش کرو لعل لہو ان یصیبکم شاید کہ وہ تمہیں مل جائے شاید کہ وہ تمہیں مل جائے اور اگر وہ مل جائے تمہیں فلا تشعون بعضہ عبادہ اس کے بعد کبھی شقی بدبخت نہیں ہوگی اس کے بعد کبھی شقی بدبخت ایسے زمانوں کو تلاش کرو ایسے زمانے کیسے ملتے یہ کے سے ملتے اور اہل اللہ کی صحبت سے ملتے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بھی ہو سکتا ہے بہت سی مقبولیت کی گھڑیاں ہیں رمضان شریف کا پورا مہینہ مقبولیت کا ہے جمعے کا دن مقبولیت کا ہے بعد فرماتے ہیں جمعے کی نماز سے لے کے فارغ ہونے تک اذان سے فارغ ہونے تک مقبولیت کا وقت ہے بعد فرماتے ہیں عصر سے لے کے مغرب تک بہت دعا قبول ہوتی ہے اس لیے اکثر اکابر اس وقت میں دعا مانگنے کا اہتمام کرتے ہیں لیکن مسجد میں جمع ہو کے اجتماعی نہ کیا جائے ورنہ پھر ایک نئی بدت شروع ہو جائے مفتی رشید احمد صاحب نے فرمایا لہٰذا کہیں پر جو ہے اپنے گھر میں حضرت تعالیٰ فرماتے تھے اپنے کمرے میں اجرے میں دعا فرماتے تھے اجتماع نہیں کرتے تھے اس کے لیے اور یہ دعا ایسی بھی کبھی ہاتھ اٹھا بھی لیا کبھی نہ بھی اٹھایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ادب میں سے ہے ضروریات میں سے نہیں مقبولیت کے زمانے ہوتے ہیں یہ بھی مقبولیت کے زمانے ایک تو زمانہ ہے اور ایک مکان ہے مکان کہاں ہے کہاں ملے گا فرمایا ہوم شاہ بخاری شریف کی روایت ہے یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے یہ مکان ہے ایسی جگہ ہم بیٹھے جہاں پہ اللہ کی محبت کی بات ہوتی ہے جہاں گناہ چھوڑنے کی بات ہوتی ہے جہاں اصلاح کی بات ہوتی ہے جہاں کہانی قصے ہوتے ہیں اور اور بڑے بڑے جو ہیں وہ مذاکرے ہوتے ہیں وہاں تو آدمی بیٹھتا ہے بہت علم میں اضافہ ہوا نالج میں اضافہ ہو ایسے نالج کا کیا فائدہ ہے کہ عمل پہ فالج گرا ہوا ہے نالج تو بہت ہے بس کوئی نئی بات نئی بات ہونی چاہیے نئی بات نہ ہو بات نئی بات بتائیے قرآن میں کوئی نئی بات ہے وہی دوہرا دوہرا کے بات ہے وہی مقررات اگر مفتی رشید فرماتے تھے اگر قرآن کریم سے مقررات کو نکال دیا جائے تیس پارے کی جگہ ایک پارے میں آ سکتا ہے قرآن اتنے مقررات ہیں بار بار واقعی واحد اللہ ہر جگہ اللہ کی تعریف آخرت کا بیان اللہ تعالی کی تعریف آخرت معاد آپ السلام السلام کی رسالت کا ذکر تو تکرار تو ہے ہر چیز میں یہاں بھی تکرار بار بار جیسے غذا جسمانی تکرار غذا جسمانی جس طرح انسان کو جسمانی صحت بخشتا ہے اسی طرح تکرار غذا روحانی اسی طرح تکرار غذا روحانی روح کو طاقت بخشتا ہے اگر بار بار نہیں سنیں گے ڈھیلے پڑ جائیں گے شیخ سے جس کا تعلق ڈھیلا ڈھالا ہو گیا موقع مل گیا تو آگے نہیں تو صاحب کیا کریں اور بھی بہت سے کام ہیں اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے آدمی بس ایک ہی میں لگا رہے لیکن کاش کہ ہم محبت کر لیں کسی اللہ والے سے پھر سارے غم آگے پیچھے ہو جائیں گے یہی فکر لگے کس طرح جو ہے ہم اللہ والوں کے پاس پہنچ جائیں میں خود مجبور ہوتا ہوں کسی کے پہ پناہ سے ہے مجبوری یہی اپنی کہ مجبوری نہیں ہوتی ایسا ایسی حالت ہوتی ہے کہ آدمی چاہتا ہے کاش کے بس ہم اڑ کے گر کر اپنے شیخ کے پاس پہنچ جائے اللہ تعالیٰ وہ محبت اور تعلق ہمیں عطا فرمائے اس کے بعد اصل میں دین پر چلنے کا مزہ آتا ہے تو فرمایا ایسے مکان کو تلاش کرو حضرت والا نے اس کی شرح میں فرمایا دو حدیثوں کو ملایا اور دیکھیے کہ علم عظیم ہو گئے ایک, ایک مکان ایک زمان بتایا دوسرے میں مکان بتایا ایسی جگہ رہو یہ ضروری نہیں ایک ہی ہزاروں لاکھوں ٹن پانی برستا ہے کہیں سیپ میں ایک پترا موتی بن جاتا ہے جو کروڑوں کا ہوتا ہے سارا پانی تھوڑی موتی بن جاتا ہے اسی لیے رہتا رہے آدمی رہتا رہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمانا جو اخلاص سے ان شاء اللہ محروم نہیں ہوگا اخلاص اخلاص نیت اور دوسرے عمل کا جذبہ کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو فوراً کرے کرے عمل یہ کیا بس ہاں ٹھیک ہے بات تو اچھی ہے مگر ابھی ہمارا ارادہ نہیں ہے اتنا ایسا بننے کا یہاں تو بہت حضرت والا کو لوگوں نے نے اعتراض کیا یہاں تو اولیاء صدیقین کی خط کی بات کی جاتی اتنا ہمارا اتنا ہمارا وہ نہیں ہے ذوق اور اتنا ہمارا حوصلہ اتنا بڑا نہیں ہے بتائیے آدمی اعلیٰ تعلیم کے سوچتا تو ہر بچے کو اب والدین کیا کرتے ہیں جو اچھا گھرانا ہوتا ہے انجینئر بنانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے پائلٹ بنانا ہے بہت ساری جو ہے وجہ ہے پائلٹ ہوائی جہاز کے ساتھ بن گیا اب قسمت مقدرات ایسے ہوتے ہیں ویگن والے بھی لکھتے ہیں پائلٹ گیٹ پائلٹ چلاتا تو ہے نا تو ہر آدمی چاہتا آلہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا کیا ہر بچہ بن جاتا ہے ڈاکٹر انجینئر ہے پائلٹ بن جائے تو پھر کھپت کہاں ہوگی اس لیے یہ راستے بھی مزدور ہے داخلہ نہیں ملتا ون گریڈ آنا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے بہت سارے تو پھر کیا ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے چلا وہ جاہل رہ جائے ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اسی طرح جو اولیاء صدیقین کی خط انتہا کے لیے چلا وہ ولی بنے بغیر کیسے مر جائے جو انجینئر ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھے گا وہ میٹرک کیے بغیر نہیں رہ سکتا میٹرک بھی کرے گا آگے بھی پڑھے گا اسی طرح اگر ہم نے یہ ارادہ اور تہیا کر لیا کہ ہمیں آخری درجے پہ پہنچنا اور یہ اللہ کے اس مقام پہ جہاں پہ حضرت والا نے ایک دفعہ راز آؤٹ کر دیا کہ میں تو نبوت کے دروازے پر لگے ہوئے وہ سیل بھی دیکھ رہا ہوں کہ ولایت اور نبوت پہ کتنا فاصلہ ہے میر صاحب نے کہا آج تو آپ نے اپنا مقام بیان کر دیا یہ سیل وہی دیکھ سکتا ہے جو ولایت ممتا پہنچا ہو آگے آگے راستہ بند ہے آگے ہے اور نبوت اور ولایت پہ اتنا سا فاصلہ نہیں ہے اتنا زیادہ ہے جیسے ہندوستان پاکستان میں درمیان میں باڑھ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ نظر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے نظر بھی وہاں تک تو ہم ارادہ تو کریں شیخ پینے کا ارادہ تو کریں حوض کوسر سے منگا لی جائے اور کے دوسروں کو گالی دے رہا باقاعدہ وہ سمجھتے نہیں ہے نا اصل میں گالی سن رہا ہے مجھے وہ ملفوظ یاد آ گیا حضرت گنگوئی اور قاسم نالوکی مولانا قاسم نالوکی جی، رحم اللہ تعالیٰ کہ حضرت حاکم علمت نے فرمایا ایک کہیں ان کو دعوت ہو گئی کہیں دعوت دی قصائی بھائی نے قصائی بھائی نے تو وہ جو ہے ان کو وہاں پہ کھاؤ مودی جی اور کھاؤ وہ بیچارے بزرگ لوگ تھے کم کھاتے تھے ہماری طرف کم کھاتے تھے لہٰذا کا اور اور لوگ نہیں کھا کھا لیا کیا کھایا خاک کھایا میرا پلا کھایا تم نے بزرگوں بزرگوں کو مولانا رشید میں دو ہی مارا کافی دھنوں کی رام ہوتا تھا پھر وہ آپس میں ملاق کیا کرتے تھے کھاتے تھے مولانا آپ نے خاک کھایا الا آخری ہی الا آخری ہی کر وہ یہ نام نہیں لیتے تھے جو اس نے نام نہیں ہم نے نام لیا سمجھ گیا نا عقل مندہ اشارہ کافی ہے عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے تو آدھی آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ دو چار میر صاحب کہا دو چار گالیاں دیکھ کر میں نے کون سی گالی دی بکواس کرنا دو چار گالیاں دیکھ تو اس طرح گناہ جو ہم کر رہے ہیں گناہ کی شناخت بھی ختم ہو جاتی ہے آدمی کون سا گناہ میں کر رہا ہوں یعنی آج گناہ صرف چوری ڈاکے قتل و غارت گری کو گناہ سمجھا جاتا ہے بس نگاہی گانا سننا میوزک سننا میوزک ٹون لگانا موبائل میں بے پردگی یہی بھابھی اور اس سے پردہ نہ کرنا یہ وہ چھوٹا گناہ یہ تو ہر گھر میں ہو رہا ہے بچنا ہے جب اس سے بچیں گے تب اس ولایت کی طرف ہم بڑھیں گے ورنہ ورنہ پھر ہم وہیں کے وہیں رہیں گے گولو کو بیل کی طرح گھومتے رہیں گے ہمت کر ایک دفعہ ہمت کر کے اعلان کرنا پڑے گا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کام آسان کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہنے سے زیادہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کل اللہ پیر ہے کل پیر ہے کیونکہ آج اتوار ہے تو کل پیر ہے بحث حیات انشاءاللہ صبح مسجد میں مغرب کے بعد انشاءاللہ ہماری ترتیب ہوتی ہے اور منگل کے دن کیونکہ یہ آج کل آگے پیچھے ہو گیا مولانا عبید اللہ انور صاحب یہاں تشریف فرما ان کی مسجد مکی مسجد میں بھی انشاءاللہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد کل مغرب میں کبھی کے بعد خبا مسجد میں اور پرسوں عشاء کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ مکی مسجد ماڈرن کمپلیکس ماڈرن مال لوگ ہیں مولانا ماڈرن کمپلیکس میں مسجد ہے وہاں پہ انشاءاللہ شاء کے بعد تھوڑا سا ہلنا چاہیے آدمی بس جہاں آتے ہیں وہیں آتے ہیں ایک جگہ بس چلے گئے کافی حرکت میں برکت ہے بتائیے آفس کے لیے کام کے لیے کتنی دور دور جاتے ہیں اور کہیں بس ایک جگہ بس وہ سن لیا نا وہ بات تو وہی ہوگی بات وہی ہوگی نا کیفیات میں ہم دیکھیں گے کیسا اضافہ ہو رہا ہے یہ جی، مل کر بیٹھنا حضرت والا فرماتے غنیمت جان لو بل بیٹھنے کو مبادہ پھر یہ وقت آئے نہ آئے حضرت والا فرماتے تھے دوستو سن لو تم کچھ میری داستان ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم آج وہی دن آ گیا آج وہی دن آ گیا ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے ہم سب جو ہے زمین کے نیچے ہوں گے ہماری اولاد ہو یہ تو عارفی زندگی افسانہ در افسانہ ہے فرماتے عارفی زندگی افسانہ در افسانہ ہے صرف افسانوں کے عنوان بدل جاتے بتائیے ہمارے دادا دادا تک کا نام یاد ہوتا ہے اس ان کے دادا کا نام یاد ہوتا ہے کسی سب چلے گئے ہم بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت فرمایا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ہماری مستورات کو بھی اللہ والیاں بنا دیجیے ہمارے مردوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے ہمارے بڑوں کو شفیق اور مہربان فرما دیجیے کو مکمل شفایات فرما دیجیے جسمانی روحانی اولاد سے خوب دین کا کام لے لیجیے اور یا اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں قبول فرما لیجیے مسلمانوں کی ہر طرف مدد فرما دیجیے یا اللہ پاکستان کو تاغوتی غلامی سے نجات عطا فرما دیجیے یا اللہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا اور آج یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہے یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے مسلمان ضرور کمزور ہیں مسلمانوں کا مولا تو کمزور نہیں ہے یا اللہ مسلمانوں کی طرف سے کافی ہو جائیے اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجیے شوکت عطا فرما دیجیے نشحت ثانی عطا فرما دیجیے اور یا اللہ کفر کو نام و نشان مٹا دیجیے معلوم فرما دیجیے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا